مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دوں گا ٹنڈو آدم کے ختم نبوت کے مبلغ اور ذمہ دار مولانا محمد راشد مدنی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مولانا راشد مدنی نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق الله العظيم جناب صدر اجلاس اور معزز حاضرین اکرام آپ اور ہم یہ کسی عام جلسے کے اندر کسی ختم بخاری یا کسی اور دینی جلسے کے اندر شامل نہیں ہے یہ عالم اسلام کے تمام جتنے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی متبرک اور عظیم ترین اجتماع ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو زندہ کیے ہوئے میں صرف ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو جس طرح ہم تبصرے کرتے ہیں کہ یار نواز شریف کا دور اچھا تھا کوئی کہتا مشرف کا دور اچھا تھا تو اسی طرح باتیں چلتے چلتے کسی نے کہہ دیا کہ فاروق اعظم صدیق اکبر سے نمبر لے گئے صدیق اکبر سے نمبر لے گئے یعنی انہوں نے بڑا کام کیا حضرت فاروق اعظم نے یہ بات اپنے حجرے میں سنی بہار تشریف یہ فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے اور حیات الصحابہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے اپنے حجرے سے باہر آئے اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے فرمایا کہ کس نے کہا کہ میں ابو بکر سے بڑھ گیا وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو کام مجلس تحفظ ختم نبوت کر رہی ہے وہ کتنا عظیم کام ہے فرمایا کہ عمر تو اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کو تیار ہے ابو بکر صرف اپنے سفر ہجرت کی نیکی مجھے دے دے صرف سفر ہجرت کی نیکی مجھے دے دے کوئی چیز لے کر کوئی چیز دے کر بدلے میں لینا اس کو سودا کہتے ہیں اس کو تجارت کہتے ہیں اکل مند آدمی کبھی خسارے اور گھاٹے کا سودا اور تجارت نہیں کرتا اور عمر سے زیادہ اکل مند عمر کے بعد کوئی نہیں پیدا ہوا ہوگا آج عمر اعمال کا سودا کر رہے ہیں نیکیوں کا سودا کر رہے ہیں اور اعمال کا سودا کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا دے رہے ہیں اپنی نمازیں دے روزے دے رہے اپنا حج دے رہے اپنی زکاتے وہ نماز جو امام الانبیاء کے پیچھے مسجد میں میں پڑی وہ وہ بھی ابو بکر کی گود جہاد جو سید کائنات کی قیادت میں لڑا وہ بھی ابو بکر کی گود میں ڈال رہے ہیں تمام اعمال ابو بکر صدیق کی گود میں ڈال رہے بدلے میں کیا بدلے میں وہ سرکار دو عالم کے دائیں بائیں دوڑنا وہ سرکار دو عالم کے دائیں بائیں دوڑنا کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو آقا آپ کے سر کی قیمت لگ چکی ہے دل میں خدشہ پیدا ہوتا ہے کوئی بوکا کتا دنیا کا تیر لے کر آگے بیٹھا ہوگا وہ چلائے دوڑ کر آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ وہ تیر ابو بکر کے سینے پہ لگے آپ محفوظ رہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا اس ایک دن رات کے اندر کتنی نمازیں اور روزے اور جہاد پڑھ لیے ہوں گے رکھ لیے ہوں گے کر لیے ہوں گے صرف تاج دار ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا ہجرت کے سفر میں یا غلط کہہ رہا ہوں بھائی دار ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا ہجرت کے سفر میں اور آپ سب تاج دار ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں آئے ہو آپ کا یہ آنا رب محمد کی قسم دنیا کے ہر نیک عمل سے بڑا عمل ہے ہر نیک عمل سے بڑی نیکی ہے اس سے بڑی نیکی نہیں کہ آپ دل میں تاج دار ختم نبوت کا تحفظ کا جذبہ لے کر آئے آئے ہو ہو اب جب تو اس ختم نبوت کے لیے ایک وعدہ کرتے جاؤ ہم نے دیکھا بہت سی جگہوں پر قادیانیوں کی مصروعات عام بک رہی ہیں پاکستان میں قادیانی چند لاکھ بھی بمشکل ہوں گے ہم اٹھارہ کروڑ مسلمان یہاں پر رہتے ہیں اگر اٹھارہ کروڑ مسلمان ان گستاخان رسول کے ساتھ جنہوں نے میرے پیغمبر پر سور کی چربی کھانے کا الزام لگایا ہو ان بدماشوں کے ساتھ جو ایک خبیص الفطرت انصاف غلام محمد قادیانی کے لیے کہتے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں وہ یہ نظریہ لے کر کلمہ پڑے کہ محمد رسول اللہ غلام احمد قادیانی ہے وہ یہ نظریہ لے کر درود پڑے کہ محمد رسول اللہ غلام احمد قادیانی ہے ہے مسلمانوں ہم نبی اس کا کلمہ پڑھیں پھر اس کی توہین کرنے والوں کی مصنوعات استعمال کریں یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا اب ہمیں ایک عہد کرنا ہے کہ اگر ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئے ہیں تو شیزان کا اور تمام قادیانی دکانوں کا کلینکوں کا ہاسپٹلوں کا اپنے اپنے علاقوں میں سوشل بائیکاٹ کرنا ہے کرو گے کون کون کرے گا کھڑا ہو کر آج آج کرے جمعے کا دن ہے کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر سب آج کرو کہ رسول اللہ کے دشمنوں غداروں قادیانیوں کے ساتھ ہمارا مکمل بائیکاٹ ہوگا نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت ختم نبوت دار ختم نبوت